ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صوفیہ صحابہ میں ہوتا ہے صحابہ میں ساری ہی صفات موجود تھی یہ نہیں کہ جو صحابی پر صوفی کا اطلاق ہو گیا تو وہ صوفی ہی تھا اور دنیا کے مسائل سے ناواقف تھا اور جس پر فقہ کا اطلاق ہو گیا بس وہ فقی ہی تھا اور باقی صوفیت کے مسائل یہ مسئلہ نہیں ہے کسی نے صحابی پر کوئی نہ کوئی وقت غالب تھا باقی سارے کے سارے صحابہ میں ساری باتیں مکمل طور پر موجود تھیں صدیق تو سبھی تھے لیکن ابو بکر پر صدیقیت کا غلبہ تھا اگر صدیق ایک ہی ہوتا تو قرآن کریم و صدیقی جمع نہ بولتا معلوم ہوتا ہے صدیق ایک نہیں صدیقین بہت ہیں اور اس میں سارے صحابہ صدیق ہیں اور ابو بکر امام صدیق ہے اگر صدیق ایک ہی تھا تو پھر قرآن کو جمع بولنے کی ضرورت کیا تھی نہ نبی نہ نو صدیقی نوس شہدا اے وس تو سارے صحابہ میں یہ سارے اوساط موجود تھے لیکن کسی پر فقہ کا غلبہ تھا کسی پر تصوف کا غلبہ تھا کسی پر حدیث کا غلبہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر حدیث کا غلبہ اسی لیے ہمارے احناف کی بات کتابوں میں یہ جو لکھ دیا گیا جواب دیتے ہوئے کہ ابو حریرہ فقی نہیں تھے اس جواب پر اللہ مانور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت غصے ہوئے اور فرمایا کہ وہ خود فقی نہیں ہے جس نے ابو ابو حریرہ کو فقہ سے نکال دیا ابو حریرہ فقی تھے البتہ حدیث کا غلبہ تھا پر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس سارے فقی تھے لیکن عبداللہ ابن عمر پر اس کے نبوت کا غلبہ تھا عبداللہ ابن عباس پر تفسیر قرآن کا غلبہ تھا اس لیے حبر الما ان کو کہا گیا رئیس المفسرین ان کو کہا گیا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ساری خوبیاں ہیں لیکن تصور زیادہ بڑا ہوا تھا حضرت کی زندگی میں اسی لیے حضرت کا مسئلہ بہت مشہور ہے حضرت کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس ایک رات دن سے زائد کھانا موجود ہو اس پر تصدق واجب ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے حضرت فرماتے میں نصاب صاحب نہیں جانتا یہ سارے سات تولہ سونا اور سارے باون تولہ چاندی اور اتنے پیسے میں یہ سب نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے اس پر صدقہ واجب مدینہ المنورہ میں تھے مدینہ سے شام گئے دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ گورنر تھے شام کے اب حضرت ابو گیفاری ہاتھ میں دندا رکھتے تھے اور ان کے دندے سے سب ڈرتے تھے جہاں تصور کا غلبہ تھا وہاں دندے کا بھی روپ تھا ہمارے معاملہ صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ نے اس آسا کے سلسلے میں ایک نقطہ بیان کیا ہے یہ جو ممبر کے قریب آسان رکھا جاتا ہے نا بعض جگہوں پر تو وہ ہوتا ہے کہ ایک مار تو سر پھوٹ جائے ایسا موٹا ہوتا ہے تو حضرت فرمایا کرتی تھی کہ ممبر مقام علم ہے اور مسلح مقام عمل ہے اور علم اور عمل کے بیچ میں جنگا ہے کہ ممبر سے علم دیا گیا پھر عمل نہیں کرو گے تو جندے سے بتایا ہوں گے یہ حضرت یہاں نقطہ بیان فرماتے تھے تو ابوظر گفاری ہاتھ میں جنگا رکھتے تھے اور ناک میں دم کر دیا تھا شام میں حضرت معاویہ نے پیغام بھیجا امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر کہ حضرت ابو ذرگفاری پرانے صحابی ہیں قدیم صحابی ہیں اور بڑی قربانیوں والے صحابی ہیں ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ایک طرف لوگ ان سے پریشان ہیں آپ ان کو بلا لیں مدینہ المنورہ تو ان کو مدینے بلا لیا اب مدینے میں پھر وہی ان کی صفت ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد ہو اس سے واجب ہے حضرت عثمان نے دیکھا کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے بہرحال حضرت کا ایک مسلک اپنا بن گیا تھا تو اب حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ دیہات میں چلے جائیں دیہاتیوں کے پاس نہ مال ہوگا نہ تمہارا مزلہ ہوگا کوئی بات ہی وہاں نہیں ہے تو اب بھی حج میں چلے جائے تو ان کو مقام ربضہ میں بھیج دیا یہ ناچیز گنہگار حضرت کی مزار پر جا کر آیا ہے مقام ربضہ حضرت کی تاریخ پوری یاد آ گئی جب حضرت کی مزار پر میں پہنچا کہ اللہ اکبر کیسا یہ صحابی تھا دیکھا مجھے اس وقت ان کی پوری سیرت نہیں بیان کرنا ہے ورنہ امام بخاری نے ان کی سیرت میں جو واقعہ لکھا ہے ایمان لانے کا اور پھر ان کی موت کا جو واقعہ دیگر محدثین نے لکھا ہے تو ان کو مقام ربضہ بھیج دیا گیا عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دیہات میں آ کر کے پڑے ہوئے ہیں فرمایا امیر المؤمنین کا حکم ہے اور اطاعت میرے ذمہ واجب ہے میرے نبی سے میں نے یہ سنا تھا کہ ابو ذر تیرے اوپر کالے سر والے حفشی کو بھی اگر امام بنایا جائے اور وہ جب امام بن جائیں تو اس کی اطاعت بھی کر لینا تو عثمان تو بہت بڑے ہیں مجھے ان کی اطاعت واجب ہے دیہات ہی میں زندگی گزاری اور دیہات ہی میں موت ہو گئی وہی آپ کا انتقال ہو گیا انتقال کا بھی بڑا عجیب ان کا واقعہ ہے کہ کیسے انتقال ہوا بیمار پڑے تو حضرت نے جس دن انتقال ہونے والا تھا اسی دن فرمایا اپنے گھر والوں کو بچیاں تھی لڑکا کوئی نہیں حضرت کا بچیاں کی فرمایا بکرا ذبح کرو اس لیے کہ آج یہاں سے مہمان گزریں گی اور میرے مہمان بنیں گی تو بکرا ذبح کروایا پکوایا اپنی حیاتی میں اور پکوانے کے بعد دوپہر کے قریب حضرت کا انتقال ہوا اب آپ کی بیوی پردے کے ساتھ باہر راستہ ہے وہاں جا کر کے کھڑی ہوئی کہ کوئی یہاں سے گزرے تو تدفین کا مسئلہ کرے ہاں میرے بھائیو آج ہمارے پاس رسمیں رہ گئی اسی لیے ہمارے ابتادل فرماتے حیات الصحابہ پر وہ ایمان تازہ ہو جائے میرا جواب واٹس ایپ پر رہا ہے صبح اٹھتا ہے فجر کی اذان کا جواب نہیں دیتا لیکن واٹس ایپ ضرور کھولے گا اس موبائل نے ہمارے جوانوں کو برباد کر دیا اور پھر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو خوب فارورڈ کریں بعض لوگ لکھتے ہیں اس پر ثواب ملے گا لاہور ولا قوت کو بتائے اور پھر میرا نوجوان اس کو فارورڈ کروائے ثواب کے لیے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اس مسئلے سے منافقین کی صفت قرآن نے بیان کی اذا جاہم امرم من الامن او خوف اداؤ بھی یہ منافقین حضرات صحابہ گئے ہیں اللہ کے راستے میں وہاں سے امن کی خبر آئی یا کوئی خوف کا مسئلہ آیا فکستگی کا مسئلہ آیا یہ فوراً اس کی اشاعت شروع کر دیتے اداؤ بھی آج وہ سب یہی ہے کوئی خبر آئی فوراً فوراً یہ بھی تحقیق نہیں کرتی کہ یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا بیچ میں ایک مسئلہ چلا کہ ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے شروع کر دیا اس کو بیچ میں ایک واٹس ایپ پر آیا کہ کابت اللہ پر سور بچھایا گیا ہے واٹس ایپ شروع کر دیا میرے بھائیوں یہ سب کے سب باتیں سازشیں ہیں تاکہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر مومن کمزور پڑ جائے مایوس ہو جائے وہ یہ سمجھ لیں کہ میرا کیا ہوگا یہ سب ہمیں کمزور کرنے کی باتیں ادا جام امر من الامن ابل خوف کی بھی ہوگی اب قرآن آگے کیا کہتا ہے ولدو الا رسول وینا امر من ہو یہ خبروں کے آنے کے بعد تحقیق کے لیے اگر رسول موجود ہیں تو رسول سے بات کہیں یا اول المر سے بات کہیں علما سے ہوئی رسول وئیلا ال المر لمہ الدین استمبت تو وہ اہل علم اور علماء اس کو بتائیں گے کہ کون سی چیز فارورڈ کرنے جیسی ہے اور کون سی چیز فارورڈ کرنے جیسی نہیں وہ استعمال کریں گے وہ استخراج کریں گے جوانوں کو موبائل کی دنیا نے تباہ کر دیا خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے صوفیہ صحابہ میں سے حضرت نے فرمایا کہ مہمان آئیں گے اب آپ کی بیوی باہر گئی ایک جماعت جا رہی تھی فی قولن سترہ آدمی فی قولن بائیس آدمی ان کو ہاتھ کیا وہ روکے فرمایا کیا بات ہے فرما یہاں ایک صحابی رسول ہے جس کو ابو ذر گفاری کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ تجہیز و تقسیم میں آپ لوگ شریک ہو جاؤ دفن میں آپ شریک ہو جاؤ اور آپ اس کا تجہیز و تقسیم کا مسئلہ کر لو جماعت آئی اور آ کر فوراً فرمایا ابو ذر انت غریبا تو نے مسکینیت کی زندگی گزاری و مات غریبا اور تو اجنبیت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا پھر قبر میں اتارا اور اس کے بعد ان کے مقام کو بیان فرمایا یہ مقام کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ سلام صوفیہ صحابہ میں سے ہیں ان کی روایتیں بھی اسی طرح کی ایک طالب علم نے حضرت سے پوچھ لیا مسلم شریف میں ہیں ایک طالب علم نے حضرت ابو ذر باری سے پوچھا کہ میں ہوتا تو اللہ کے نبی کو ایک سوال کرتا تو حضرت فرماتے کون سا سوال رہ گیا ابھی جی؟ کہ تو کرتا ترما میں یہ سوال کرتا کہ معراج میں آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں تو حضرت نے فرما اس کو چپ میں نے پوچھ لیا اور پھر حضرت نے فرمایا میں نے حضرت سے پوچھا تھا تو حضرت نے مجھے یوں جواب دیا تھا رائے تو رب بھی میں نے میرے رب کو دیکھا نور ہے ایک اور روایت میں مسلم ہی کی ہے ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اپنے حضرت سے سوال فرمایا کہ ہر رائے طرف حضرت آپ نے رب کو دیکھا فرمایا نور انا انارا ہوں وہ نور ہے کہاں میں دیکھوں اب محدثین فرماتے ہیں ابھی تو ہیں کہ راہی تو رب نورا اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نور و ننا ہو ابن قیم نے ایک عجیب و غریب جواب دیا فرماتے ہیں نور کو تو دیکھا لیکن حیبت رب کی بنیاد پر مکمل نہیں دیکھ پایا حیبت رب اور اسی کو حضرت نے دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ میرے رب کے سامنے کبریائی کے پردے تھے اب کبریائی کا پردہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ کپڑوں کے پردے تو سمجھ میں آتے ہیں یا آج کل تو فائبر کے پردے نکلے اور پلاسٹک کے پردے نکلے یہ سب سمجھ میں آتے ہیں کبریائی کا پردہ کیا ہوتا ہے ابن قیم فرماتے کبریائی کا مطلب حیبت رب تبارک و تعالی فرمایا میرے رب کے سامنے وہ حیبت اللہ کی میرے سامنے ایسی تھی کہ میں مکمل اپنے رب کو دیکھ نہیں پایا اسی کو کبریائی کے پردے سے تعبیر فرمایا تو یہی ابو ذر گفاری حضرت سے سوال فرماتے ہیں فرمایا کمیل انبیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے فرمائے آلف وار باؤں و اشرون آلاف ایک لاکھ چوبیس ہزار فرما کمیر رسول یا رسول اللہ کتنے رسول تشریف لائے فرمایا و سلاس نسلاشر تین سو تیرہ رسول فرمائے کمل قطب یا رسول اللہ کتنی کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری فرمائے میا وار با ایک سو چار کتاب اس میں سو صحائف ہیں چھوٹے چھوٹے کچھ صحف اخنوق ہے کچھ صحف سیف ہیں کچھ صحف ابراہیم ہیں کچھ صحف موسا ہے اور چار بڑی کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن مقدس یہ چار بڑی کتابیں اب مولانا عبد مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ق جیب بات لکھتے ہیں فرمایا کہ ایک ہی مصنف ہو ایک ہی لیکھک ہو اس نے ایک کتاب لکھی پھر سمجھ میں آیا وہ کتاب کے منظر عام پر آ جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی اب اس میں کچھ اور بھی ترمیم کی اضافے کی ضرورت ہے تو وہ مصنف وہ لیکھک اس میں کچھ ترمیم کرتا ہے پھر سمجھ میں آیا دوسری مرتبہ دوسرا ایڈیشن چھپ جانے کے بعد کہ ابھی اس میں کچھ اور ترمیم کرنا ہے کچھ باتیں بنانا ہے کچھ نکالنا ہے تو پھر اس کو اور شائع کرتا ہے تیسری مرتبہ اضافہ شدہ کتاب کو تو بتائیے دنیا کا کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ یہ تین کتاب ہے وہ یوں ہی کہے گا یہ ایک ہی کتاب ہے قدر ترمیم کے ساتھ مصنف کی سمجھ میں یہ بات آتی رہی کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا دوسری مرتبہ اس کی ضرورت تھی تیسری مرتبہ اس کی ضرورت تھی اس کو نکالنا تھا اس مضمون کو یہ مضمون کی ضرورت تھی تو کوئی اس کو ایک ہی لیکھک اور ایک ہی مصنف کی ایک کتاب کو تین کتاب کبھی نہیں کہے گا ظاہر سی بات ہے کہ آسمانی کتابوں کا لیکھک ایک ہی ہے رب کریم اور اسی نے تقاضے شریعت موسوی پر اس وقت کتاب اتاری پھر انہی مضامین کو قدر اضافے کے ساتھ اور قدر کمی کے ساتھ زبور کی شکل میں اتارا اور اسی کتاب کو قدر اضافہ اور قدر ترمیم کے ساتھ انجیل میں اتار دیا کچھ مسائل حرام کیے کچھ حلال کیے کچھ پہلے حلال تھے اس کو بعد میں حرام کیے اور انہی مسائل کو اور اسی کتاب کو کچھ تکمیل کے ساتھ اس طرح پر کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی رد و بدل نہیں میں کتاب اتار رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا کلمن ایک لیکھک کی تین کتاب نہیں کہتا ایک ہی کتاب کہتا ہے تو پھر اللہ کی چار کتابوں کو چار علاحدہ کہہ کر چار مذاہب میں ڈیوائڈ کیسے کیا گیا یہ تو حقیقت میں ایک ہی مذہب ہے جس کو مذہب رب العالمین کہا جاتا ہے چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یہ تو سب ایک ہی کتاب ہے رب العالمین کا ایک مذہب ہے اس شریعت میں بھی یہی مسئلہ تھا اللہ کو ایک مانو اس شریعت میں بھی یہی مسئلہ تھا انبیاء پر ایمان لاؤ کتاب پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ اور زبور میں بھی یہی مسائل تھے قدر ذکر کا اضافہ کیا گیا انجیل میں یہی مضامین تھے قدرے کچھ مسائل جو حرام تھے اس کو حلال کیے تھے اور قرآن مقدس میں انہی مسائل کو لا کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کر رہا ہے اس طرح پر کہ کچھ مضامین اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھے اب اس کی ضرورت نہ رہی اس لیے اب ان مضامین کو قرآن سے نکال دیا اور قرآن مقدس کو قیامت تک کی ایک کتاب کہہ دی گئی تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو تورات کہہ لو اس کو زبور کہہ لو اسی لیے تو قرآن کا نام زبور بھی آیا ہے تو جب یہ ساری کی ساری کتابیں ایک ہی مصنف کی ہے تو پھر تفرقہ کہاں سے آ گیا اور جب تفرقہ نہیں ہو سکتا ہے تو مذاہب بھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں مولانا مناظر حسن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہود کی سمجھ میں بات آ جائے تو خدا پاک کی قسم وہ اس قرآن کا اور اس نبی کا کبھی انکار نہیں کریں گے عیسائیوں کی سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو وہ اس کا عبداللہ ابن سلام جیسا اتنا بڑا محقق علی یہودیوں کا آخر وہ کیوں ایمان لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تو یہودی تھے کیوں ایمان لائے اس لیے کہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا کہ جو قرآن وہی میری تورات تھی اور قربان چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ ابن سلام نے حضرت سے فرمایا حضرت میری کتاب تورات تھی حضرت میں اس کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن مقدس کو بھی حضرت نے فرمایا اکر تورات امام احمد نے روایت نقل فرمائی تورات و قرآن ولاکن اقرآن ولاقن صدایام و قرآن سب ایام فرمایا تورات چھ دن میں پڑھو اور قرآن کریم سات دن میں پڑھو حضرت نے منع نہیں فرمایا پڑھنے دی مسلط احمد کی روایت ہے پڑھنے دی اس لیے کہا کہ قرآن کو ذرا سمجھ کر کے پڑھنا اس لیے وہاں چھ دن یہاں سات دن ایک ہفتہ پورا نہیں ہوا تھا روایت میں ہے عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں حضرت جو مزہ قرآن میں ہے وہ تورات میں نہیں آ رہا ہے قرآن تو سارا تورات تو ساری قرآن ہی میں موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی علاحدہ کتاب نہیں ہے اگر انسان اس بات پر غور کر لیں تو یہ کوئی علاحدہ کتاب نہیں ہے وہ قرآن مقدس ہی ہے تو ایک عظیم ترین کتاب حق تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی جس میں تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے جس میں ذکر بھی ہے جس میں مسائل بھی ہے جس میں خطاب بھی ہے جس میں عبرت بھی ہے جس میں ساری باتیں ہیں اور ایک عجیب بات میں آپ کو نقل کروں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے فرمایا قرآن کی ہزاروں آیتیں ہزاروں آیتیں فرمایا وہ سب کی سب میرے نبی کی سیرت ہے اور حضرت فرماتے کیسے فرمایا قرآن جب یوں کہہ رہا ہے عقیم اصطلاح نماز پڑھو تو اب نبی کی سیرت آئے گی کہ نبی نماز کیسے پڑھتے وہ آپ زکا تو خرچ کے مسائل سارے اس میں آئیں گے فرمایا عصیم الحج والعمرت للہ تو نبی کا حج اس میں آ جائے گا اور فرمایا جب روزے کی آیت کتب علیکم السیام تو سارے کے سارے مسائل سیام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے اخلاق کی گفتگو چلے گی تو میرے نبی کی ساری زندگی اخلاقی لائن سے بیو کی آیات چلے گی تو اس میں میرے نبی علیہ السلام کے سارے بیو کے مسائل مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے محمد رسول اللہ کی سیرت ہے اور فرمایا اللہ اپنے نبی کی سیرت کیوں نہ لکھتا جبکہ اس نبی کی تو زندگی کی بھی اس نے قسم کھائی لم رکیم نہ لفی سکرتی یا بہ اور وہ اپنے قرآن میں اس نبی کی سیرت کیوں نہ بیان کرتا جبکہ اس نے تو اس کی زبان اور کلمات کی بھی قسم کھائی وکیل ہی یا ردین نہ تو اب یوں کہہ لو کہ یہ قرآن قول ہیں اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہیں لیکن حال ہے یہ قولی قرآن ہے یا حال قرآن ہے دونوں قرآن موجود ہیں بلکہ ایک عجیب و غریب بات ہے حق تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف غالب جو رکھا ہے نا بہت کم لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں وصف غالب جو ہے ہر نبی کا ایک وصف غالب ہے اور اسی کے مطابق معجزہ بھی دیا جاتا ہے مصالح صلاح وسلام کی قوم کے جو مسائل تھے شہر کے جادوگر کے اسی طرح حضرت کو جو معجزات دیے گئے اسائے موسا صاحب رسائی روح مہانی نے لکھا ہے کہ جب وہ ازحا بنتا تھا تو اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر کا جبرا فرون کے محل کے اوپر اور نیچے کا جبرا فرون کے محل کے نیچے ہوتا تھا اتنا بڑا اور مارے صلاح وسلام کا دور حکمہ کا عاطبہ کا تھا تو آپ کو ایسے ہی ہمارے نبی کا ورث غالب علم ہے علم ہمارے نبی کا ورث غالب دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ علامہ کا مالم تکن تالم و کالب فضل علیہ عظیمہ ہم نے علم کے ذریعے سے آپ کو فضل عظیم عطا کیا کوئی دعا نبی کے پاس نہیں کرائی پرانے کریم میں اگر نبی کے پاس کوئی دعا کرائی گئی تو فرمایا رب زدنی علم اللہ میرا علم زیادہ کر علم اس نبی کا وصف غالب ہے اور کیوں وصف غالب اس علم کو بنایا گیا اس لیے کہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے اور جہالت یہ کفر و بدعات تک لے جانے والی چیز ہے اس نبی کو میں علم دے کر بھیج رہا ہوں تاکہ اس کا علم قیامت تک محیط رہے اور امت ضلالت میں اور جہالت میں پڑھ کر کفر اور خرافات میں مبتلا نہ ہو جائے اس لیے اور اسی لیے آپ کی زبان پر یوں کہلوایا گیا اوتی تو علم الاولین والآخرین مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا جو انبیاء کو دیا تھا اور مجھے قیامت تک کے علوم بھی کھولے گئے روایتیں بھری پڑی ہے حضرت کیسے کھولتے ہیں میری امت پر کیا کیا حالات آئیں حضرت کھولتے جا رہے ہیں یہ علم غیب نہیں یہ اخبار ہے علم غیب تو اللہ کی صفت ہے یہ اخبار غیب میں سے تو اوتی تو علم الاولین والآخرین اگلوں کا علم پچھلوں کا علم سب علوم حضرت کے اوپر کھول دیے گئے اور کتاب بھی حضرت کو ایسی دی گئی کہ ہر دور میں جو مسئلہ پیدا ہوگا اسی قرآن کریم سے اس کو حل کیا جائے گا علماء غور و خوش کریں گے اسی میں سے مسائل نکال آج دیکھیے لاکھوں مسائل اترے اور ان سارے مسائل کو علماء کہاں سے حل کر رہے ہیں اسی قرآن سے انہی احادیث مبارکہ سے حل کر رہے ہیں اور جو نبی کا وصف غالب ہوتا ہے اللہ امت میں اس کو منتقل کرتا ہے اس لیے امت میں بھی علم کا وصف غالب رکھا گیا تفاصر دیکھیے لوگ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور مضامین قرآن کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں امام غزالی کی میں نے تفسیر دیکھی فرق گئی روح میری امام غزالی نے لکھا کہ نبی کو کہا گیا یا یہ المدثر فرمایا ویسے ترجمہ تو لوگ کر دیتے ہیں کملی کر سونے والے فرمایا لغتی تفسیر پر اگر چلے جاؤ لغتن تو اسماعی نے لکھا ہے نحویوں نے جو خدمت کی ہے نا قرآن کریم کی کھولنے میں اسماعیل نے لکھا ہے کہ تدسیر کا معنی لوگت کے اعتبار سے ہوتا ہے پرندہ جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو وہ گوسلے میں تن کے تن کے تن کے چن چن کر کسی نے گوسلہ توڑ دیا تو سارے تنکے کے نیچے گر گئے یہ تن کے تن کے اٹھا کر دوبارہ اپنا گوسلہ بناتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دس اور اس عمل کو کہا گیا تدثیر اور اس پرندے کو کہا گیا مدثر اب امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ اسمعی نے یوں لکھا ہے کہ پیغمبر پر مدثر کا لفظ بول کر اللہ نے اشارہ فرمایا کہ میرے پیغمبر میری شریعت کا جو حوصلہ میرے نبیوں نے بنایا تھا موسا نے عیسا نے وہ حوصلہ عرب کی جہالت توڑ چکی ہے اور اس کے تن کے تن کے بکھر چکے ہیں اب تو اب ان تمام تنکوں کو اٹھا کر دوبارہ دین اسلام کے حوصلے کو تعمیر کر لے تاکہ قیامت تک یہ دین آباد ہو جائے یعنی قرآن کریم جب پڑھتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی نے اس قرآن میں رہتی دنیا تک کے مسائل ہمارے رکھے لیکن افسوس یہ رہا کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں قرآن سے قریب نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو نبی کا وصف غالب تھا وہ بھی رکھا اور وہ یہ ہے کہ اس میں بھی علم رکھا تفاصر لکھتے جا رہے ہیں اور حدیث پر لوگ لکھتے جا رہے فقہ پر لوگ لکھتے اتنی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی کہ پڑھنے والا کوئی نہیں اب تو پڑھنے والے نہیں رہے کتاب دیکھتا ہی کون ہے اب تو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہا تو علم پہ علم نکھرتا جا رہا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی تھی اب نہیں کافی اب تو لوگوں نے نکال دی مشکل کتابیں لوگ نکال رہے ہیں مدرسے سے آسان رکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں رونا تو یہ ہے کہ آسان کتابیں پھر بھی نہیں پڑھ رہے کافیت تھی ہم نے کافیہ پوری ایک بہت سخت مزاج استاد محترم سے اللہ ان کی قبر و قدور سے منور فرمائے حضرت مفتی اسماعیل سواری والا رحمت اللہ علیہ بہت مارتے تھے بہت مارتے آپ نے مار کھائی ہوگی بہت مارتے تھے پہلا ہی گھنٹہ کافیہ کا اچھا اتفاق کیسا ہوا کہ عربی سوم ہم نے پورا کیا اور عربی چہاروں میں ہم پہنچے اور کافیہ بدل گئے دوسرے استاد کے پاس جو اللہ کی گائی تھی مولانا علی صاحب خانپوری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس چلی گئی ہم نے کہا پھوٹی کی قسمت ہماری ہمارے سال میں چلی جاتی کافیہ کا حال صبح پہلا گھنٹہ ہمارا اور مفتی صاحب کراکے کی ٹھنڈی میں ڈنڈا رکھتے تھے ہم آپ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ٹوائلٹ میں ہم یاد کرتے تھے کافیہ کو اور جب مفتی صاحب لکڑی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے تو اسی لکڑی سے کم نہیں مارتے تھے اسی تو بالکل اور جس کو کہہ دیا سناؤ اس کو بس وہ سمجھ لے کہ شامت آ گئی ہماری تو اب کافیا اب چھوٹی سی کتاب ہے نحو کی اس پر کتاب لکھی گئی شرے جانے میں اتنا بڑا دفتر پھر اس کتاب پر اور کتاب لکھی گئی پھر اس پر مانا نقلتو اور فلا اور فلاں اور کیلا اور کال اور نہ معلوم کتنی شروحات ایک کتاب پر کتاب کتاب پر کتاب کتاب پر کتاب یہ چونکہ اس امت کا وصف غالب ہے جو صفت اللہ نے اس نبی کو عطا فرمائی واقعی امت کو بھی عطا فرمائی مولانا تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتم نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے ایک عجیب بات نقل کی وہاں فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ سارے لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے نماز دینے کے لیے مفتی سبھی صاحب فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ نہیں ہے میری تحقیق کچھ اور ہے نماز دینے کے لیے نہیں ایمان یہاں ملا وہی یہاں ملی نبوت یہاں ملی یہ تو ساری بڑی چیزیں تھیں زکات یہاں ملی حج یہاں ملا روزے یہاں ملے ایک نماز ہی کا مسئلہ تھا اس کے لیے اتنا لمبا سفر فرمائیے نہیں اصل بات یہ ہے کہ اس نبی کا وسف غالب علم ہے اور یہ امت میں بھی منتقل ہوگا اور امت میں بھی علم چلے گا اور علم جب امت میں چلے گا تو دنیا کے اعتبار سے بھی علوم پیغمبر کے منتقل ہوں گے اور دین کے اعتبار سے بھی علوم پیغمبر ہی کے منتقل ہوں گے شاہ ولی اللہ صاحب کا تو مشہور خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے آرام فرما رہے اور حضرت کے بدن سے تار نکل رہے ہیں اور دنیا میں سب کے بدنوں سے جوائنٹ ہو رہے ہیں فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت کا فیضان ہو رہا ہے تو دنیاوی علوم بھی حضرت ہی سے اور دینی علوم بھی حضرت ہی سے امت میں منتقل ہوئے اب دنیا کے علوم کیسے منتقل ہوئے سب سے بڑا طبیبوں کا زمانہ حکمہ کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے بڑے بڑے حکمہ بڑے بڑے ڈاکٹر عطیبہ اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسا دینا پڑا کون سے معجزات نابینا کو بینا کر دینا یہ کوئی نہیں کر سکتا کوری کو اچھا کر دینا کوئی نہیں کر سکتا مردہ کو زندہ کر دینا کوئی نہیں کر سکتا چونکہ وہ طبیبوں کا زمانہ حکمہ کا زمانہ تھا ان حکمہ کے باوجود اور طبیبوں کے باوجود وہاں کہیں یہ روایتوں میں نہیں ملتا ہے کہ کسی نے ہارٹ کا آپریشن کیا ہو بائی پاس بند رگوں کو کھولا ہو دماغ کی بند رگ کو کھولا ہو گتنوں میں تبدیلیاں کی گئی ہو اور کچھ آرٹیفیشل چیزیں ڈالی گئی ہو گردا اور کڈنی کی چینجنگ کی گئی ہو کہیں نہیں ملتا ہے یہ سارے کے سارے مسائل اور یہ سارے آپریشن اور یہ ساری چیزیں اسی امت میں مل رہی ہے فرمایا عطیبہ اور حکمہ تو وہاں زیادہ تھے انہوں نے نہیں کیا اس امت کے اندر یہ بات کیسے آئی فرمایا یہ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن یہ فیضان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کا جو آپ کا وقت غالب علم ہے اور دینی تو ہے کوئی فقی ہو کوئی محدث ہو کوئی مفسر ہو کوئی اپنے دو لفظ پر فخر نہ کرے یہ سب دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نمانا قاسم و اللہ اللہ مجھے دے رہا ہے میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں کوئی اپنے دو لفظ پر فخر نہ کرے کہ میرے پاس علم ہے یہ سب فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو مفتی صاحب صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب اس امت میں دنیاوی علوم بہت چلیں گے اور سائنس ترقی کرے گی اور بڑی ترقی ہوگی تو ترقی کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ چاند پر جانے کے بھی دعوے کریں گے عالم بالا کی طرف چلنے کے بھی دعوے کریں گے کہ ہم چاند پر جائیں اور اب تو تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہاں پلاٹ بھی بنائیں گے اب تو یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہاں پلاٹ لگائیں گے فرمایا تیری امت یہ دعوے کرے گی بلندیوں پر اور اوپر کے علوم کو بیان کرے گی میرے محبوب چونکہ تو سب کا امام ہے اور سے غالب تیرا ہے اصل علم میں تجھ کو اس سے بہت اوپر لے جا کر عالم بالا کے بھی سارے علوم دے دیتا ہوں تاکہ تیری امت کا کوئی تجھ سے بڑھ کر علم کا دعویٰ نہ کرے جی سبھی فرماتے ہیں اصل بنیاد یہ ہے اس لیے عالم بالا میں آپ کو لے گئے اور سمائے اول اور سمائے ثانی اور سمائے سالس اور رابع اور چار اور پانچ اور چھ اور سات سات تک اب جو دربار رب میں حضوری ہوئی رویت رب ہوا نہیں ہوا یہ دوسرا مسئلہ ہے جو دور صحابہ سے اختلاف چلا آیا ہے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ بھی نہیں اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا کہ یہ مسئلہ تم کو معلوم تھا کہ اسے کوئی عقیدے کا تعلق نہیں ہے بین رویت رب کا مسئلہ دوسرا ہے دربار رب میں حضوری ضرور ہوئی آپ کی فقا نقاب سہ نیا فاؤ دی اوہا چاہے ورائے پردہ ہوا ہو چاہے براہ راست ہوا ہو جو بھی شکل بنی ہو لیکن تقرب رب تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب کا ایک ملفوظ مجھے یاد آیا فیض الباری نے شاہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے ابواب جہنم میں فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جتنی کائنات ہے یعنی ساتویں آسمان سے لے کر اس زمین تک جتنی کائنات ہیں اللہ قیامت میں اس پوری خلا کو ساتویں آسمان سے لے کر یہاں تک فرمائے اس سب کو جہنم بنانے والا ہے اور ساتویں آسمان کے اوپر جنت کا تذکرہ اسی لیے روایتوں میں بھی تذکرہ اوپر ہی ملتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جنت الفردوس جو ہے وہ اس کا اوپر کا چھت جو ہوگا وہ اللہ کے عرش اللہ کا عرش ہوگا تو ساتویں آسمان کے اوپر جنت کا مسئلہ باقی نیچے خلا ہی خلا ہے اور یہ سارا خلا جہنم بننے والا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں زندگی ہماری جہنم میں گزر رہی ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ زندگی ہماری جہنم میں گزر رہی ہے عمل ایسے کرو کہ اللہ جنت میں پہنچا دے بہت بہت نقطے کی بات حضرت نے فرمائی ہے زندگی ہماری جہنم میں گزر رہی ہے عمل ایسے کرو کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے تو جب دربار رب کی حضوری ہوئی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی ہر شفیق استاد کو اپنے شاگردوں کی ترقی یاد آتی ہے ہر شفیق باپ کو اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت یاد آ گئی کہ اللہ تو نے مجھے جو مقام دیا تقرب جو تیرا ہوا ہے اس معراج کے اندر یہ میری امت کو کب ملے گا یہ مقام کب نصیب ہوگا علیم و صدور رب تبارک و تعالی نے دل کی کیفیت پر فرمایا کہ میرے پیغمبر میں ایک عمل دیتا ہوں تجھے اگر تیری امت وہ عمل کر لے گی تو جو مقام تجھے ابھی ملا ہے وہ مقام تیری امت کو بھی مل جائے گا اور وہ نماز کا عمل ہے ان نلاب رب و تعالیٰ جو تیری امت جب نماز پڑھے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو تو یاد رکھ لے کہ تجھے جو مقام ملا ہے تیری امت کو سجدے میں میں وہی مقام عطا کروں گا فرمایا نماز کس بنیاد پر ملی حقیقت میں حضرت کا جو سفر ہوا تھا وہ تو سارے منازل اور وہ علوم کو دکھانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا دن کے ہانک رہی ہے تو ہم اپنے نبی کی روایت فوراً پیش کر دیتے یہ کہہ رہی ہے قر عرض ہے اوپر نہیں جا سکتے ہم نے کہا تم چاند پر کیسے گئے سارے کے سارے ان کے دلائل کو ہم روایتوں ہی سے توڑتے ہیں ورنہ ہمارے پاس کون سا علم آ گیا نبی ہی کی باتوں سے تو ہم ان کے دلائل کو توڑتے ہیں تو حق تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف غالب جو دیا وہ علم دیا اس امت کا وصف غالب علم ہے لیکن علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے علم جہاں آتا ہے وہ خصیت کو لے کر آتا ہے انما یکش اللہ من عبادی العلماء اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہے حق نے جو عظیم شان کتاب دی یہ جگہ جگہ ہمیں تقوا کا خصیت کا سبق دیتی ہے اور دیکھو جس کے پاس قرآن ہو میں ایک بات آپ کو سناؤں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال قائم کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہندا نام تو آپ نے سنا ابو سفیان کی بیوی ہے ابو سفیان ابن حرب کی اور دشمنی میں حضور سے بڑی دشمنی تھی بڑی دشمنی تھی دشمنی کا عالم اس کا یہ تھا وہ یوں کہتی تھی کہ محمد زندہ ملے تو نوچ ڈالوں گی مردہ ملے تو کھا جاؤں گی اور حضرت نے فتح مکہ کے موقع پر دن سولہ کو اختار کعبہ میں گلا کے میں بھی اگر مل جائے تو میں تو قتل کر دینا اس میں یہ ہندا بھی ہے لیکن یہ چھپ چھپا کر کہیں چلی گئی ماحول پرسکون ہوا فتح مکہ کے بعد تو یہ آئی دبی دبی اور پھر میں ایمان لانا چاہتی حضرت فوراً منظور کر لیا ماضی پر ایک تانا نہیں اللہ قربان جائے ہم علماء کے لیے ہم بڑوں کے لیے جو تربیت کا کام کرتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے میرا نبی ہم ذرا ذرا سی باتوں میں پچھلی زندگی یاد دلا کر تانا دیتے ہیں حکیم علمت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توفت العلماء میں جو توفت العلماء میں حضرت کی باتیں جمع کی گئی ہے اس میں ایک جگہ لکھا ہے فرمایا جس عالم نے اپنے شاگرد کو یا جس شیخ نے اپنے مرید کو تانا دیا وہ حقیقت میں مربی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شاگرد اور مریض کا دشمن ہے اس سے تربیت نہیں ہوگی وہ کٹ جائے گا وہ دور ہو جائے گا وہ روٹ جائے گا فرمایا نبی نے تانا نہیں دیا کہ تم نے ایسا بھی کیا تھا تم نے ایسا بھی کیا تھا تم نے ایسا بھی کیا تھا تانا نہیں دیا فوراً منظور کر لیا بلکہ کئی مسائل اور روایتیں پھر بعد میں ہندا سے تو ثابت ہیں بخاری شریف میں ہندا کی روایت آتی ہے حضور سے سوال کر رہی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے میرے شوہر ابو سفیان ہے نا رجل المستی کن بکیل ہے بکیل اور خرچہ نہیں دیتے میرا تو میں چپکے سے ان کی پینٹ میں سے تھوڑا سا لے لوں تھوڑے پیسے لے لوں چپکے سے حضرت نے فرمایا خودی ماں یکسی کی وول ابھی کی اتنا لینا ہے جو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو جائے زیادہ چوری نہ کرنا یہ روایت ہندا سے اس سے علماء نے کئی مسائل نکالے ہیں تو حضرت ہندا ابن جوزی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اتنی بڑی باغی دشمن اور جتنے دشمنان اور شنادید تھے ان کو ایمان نہیں ملا ابو لہا بابو اتبا شیبا ولید اس کو کیوں ایمان ملا ایک سوال ہے اس کو کیوں ایمان ملا تو ابن جوزی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں جب شہید ہوئے تھے تو کلیجہ اس نے چبایا تھا حمزہ کے کلیجے کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں گیا تھا جو نور والا ایمان والا جس کے پیٹ میں حمزہ کا کلیجہ ہو اللہ اس جسم کو جہنم میں داخل کیسے کرے گا اللہ وہ کیسے جہنم میں جاتا ابن جوزی اس پر یوں فرماتے ہیں کہ حمزہ تو بہرحال بشر ہے انسان ہے ایمان لائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس ایمان کی وجہ سے ان کو ایک عزت فوقیت مقام ملا لیکن ہے تو انسان اس انسان کے منور ایمان والے کلیجے کے ٹکڑے پر اگر ہندا کی حفاظت اللہ کر لیتا ہے تو جس کے سینے میں براہ راست اللہ کا کلام اتر جائے اللہ اس کو جہنم میں کیسے جانے دے گا اسی لیے کنز المال کی روایت ہے ادا ماتا حامل القرآن کال اللہ تعالی عرضی لا تاخل جسد حامل قرآن جب مرتا ہے نا تو اللہ جس مٹی سے کہتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا تو زمین کیا جواب دیتی ہے یا ربی کئی فل جیسا ہو وفی کل بھی کلاموں کا اللہ میں کیسے کھاؤں اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن اترا جو حامل قرآن بنے جو عالم قرآن بنے جو عامل قرآن بنے خوش نصیب ہے وہ لوگ اور یہ قرآن جب آتا ہے نا تو دنیا بدل دیتا ہے انسان کی دنیا قرآن بدل دیتا ہے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور عمری چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی حضرت اور نماز کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئے قبلہ کی طرف حضرت اور سامنے کھجور کا ٹوکرا ہے اور حضرت کھجور تقسیم کر رہے ہیں سب کو علی فرماتے میرا بھی نمبر آیا میں بھی پہنچا تو حضرت نے ایک دانہ دیا تو علی فرماتے میرے دل میں آیا کہ کھجور بڑی اچھی ہے بڑی لذیذ ہے حضرت دوسری بھی عنایت فرما تو لیکن دی نہیں یہ خواب ہیں بیدار ہوئے فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے خلافت عمر ہی چل رہا ہے اور سنت یہی ہے کہ ائمہ نماز پڑھائے حضرت نے ساری زندگی نماز پڑھائی ساری زندگی حضرت نے نماز پڑھائی اللہ کوئی معذوری مجبوری آ گئی بیماریاں آ گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو حضرت نے نماز نہیں پڑھائی باقی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس کو مصنون قرار دیا گیا ہاں حضرت سے اذان دینا کہیں ثابت نہیں کہیں نہیں حالانکہ حضرت نے اذان کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی بہت فضیلتیں فرمایا اطول الناک قیامت کے دن لمبی گردن لمبی گردن کا مطلب اونچ کی طرح نہیں ہوگا وہ مطلب ثواب کے اعتبار سے اس کا اونچا مقام ہوگا لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے شاید نبی ہے اور فرمایا وہ جب اذان دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرمایا شیطان بھاگتا ہے شاید یہ عاملوں نے یہیں سے نکالا کہ کان میں اذان دو تو شیطان بھاگتا ہے بہت فضیلت اذان کے بیان فرمائے حضرت نے فرمایا تم جنگل میں جاؤ اکیلے ہو تو بھی اذان دو لا شذر ولا حضر ولا مدر کوئی پتھر کوئی درخت ایسا نہیں جو تمہاری آواز کو سنے قیامت میں تمہاری گواہی دے گا بہت فضیلت بیان فرمایا فرمایا اذان کا ثواب تمہیں پتہ چل جائے لفتا ہم قرآن دازی کرو گے اور سارے نبی وقاص کے زمانے میں ہوا ایسا جب جب شام فتح ہوا اب مصر فتح ہوا تو اس موقع پر اتنے سارے اذان دینے والے تھے کہ حضرت کو قرآن دازی کرنی پڑتی تو بڑا سوال ہے لیکن حضرت نے خود اذان نہیں دی بہت عجیب و غریب بات ہے عجیب جواب اس کا لکھا ہے عبد الحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت اذان دیتے تو سب کو جواب دینا واجب ہو جاتا اور بہت ممکن ہے کہ حضرت کی اذان پر کوئی جواب نہ دیتا تو خروج علی یعنی ایمان کا خطرہ تھا ایمان سے نکل جانے کا اور حضرت کافر بنانے نہیں آئے تھے مومن بنانے آئے تھے اس لیے حضرت نے اذان نہیں دی حضرت کے ایک ایک فیل میں محبت شفقت رحمت کہ لوگ ایمان میں رہیں ایمان سے نہ نکلے تو خود ہی حضرت نماز پڑھاتے تھے ابو بکر خود پڑھاتے تھے عمر خود پڑھاتے تھے آج تو اگر دارا زبیہ نماز پڑھنے آ جا رہے تو سب ویڈیو والے آ جائیں گے کیمروں والے کیونکہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی وہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو سارے لوگ اس کا فوٹو کل اخبار میں آ جائے گا کہ حضرت نماز پڑھی آ جائے تو حضرت عمر فجر میں تشریف لائے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اسی طرح بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے رات میں حضرت علی نے نبی سے کریم وسلم کو دیکھا تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کھجور کا ٹوکرا منگوایا اور اب حضرت کھجور تقسیم فرما رہے ایک ایک دانہ دیتے جا رہے حضرت علی فرماتے میری بھی باری آئی میں پہنچا مجھے بھی ایک کھجور ایک دانہ ملا تو میرے دل میں آیا کہ اگر عمر دوسرا بھی دانا عنایت فرما دے تو تو فوراً حضرت عمر نے یوں دیکھا اور ارشاد فرمایا عمر علی اگر رات میں نبی تمہیں دیتے تو میں بھی دے دیتا یہ واقعہ میں نے حضرت محبرات صاحب دلی رحمۃ رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا اور حضرت کے بیان میں کسی جگہ ہے بھی فرمایا رات میں حضور تجھے دیتے تو میں بھی تجھے ضرور دیتا مسئلہ یہ ہے کہ آخر حضرت عمر کے دل پر یہ کشف کیسے ہوا فرمائے یہی قرآن اور نبی کی سنتیں ہیں جس نے آپ کے قلب کو مجلہ بنا دیا تھا مصفہ بنا دیا تھا عکس پڑا بعض مرتبہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے وہ بولتے نہیں اور بات ہے وہ سمجھتے سب ہے وہ سب جانتے ہیں بولتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے وہاں کہاوت ہے بہت مشہور کہاوت ہے کیا دورو دور گھرو چھلکائی گڑوں وہ تو سمندر کے سمندر پیے ہوئے ہوتے ہیں بزرگان دین اس لیے وہ چھلکاتے نہیں ہیں کسی نے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بہت لمبی بحث ہے میں اشارہ کروں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ حضرت باقی بلّہ کے مجدد صاحب نے تھوڑی سی سخت جملے کہہ دیے لیکن سخت جملے کہنے کا مطلب حضرت باقی اللہ کی کوئی منکر نہیں تھی اصل میں وہ زمانہ ایسا چل رہا تھا کہ ادھر اکبر نے ایک نیا دین قائم کر رکھا تھا تو ایسے وقت میں توحید کا سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس طرح بزرگ پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے کہیں ادھر اکبر ہے ادھر بزرگ پرستی ہے تو اللہ کی توحید کا کیا ہوگا کسی نے آ کر کہا کہ حضرت باقی بلّہ نے یہ فرمایا حضرت فرمایا من نمی دانم باقی بلّہ من می دانم اللہ باقی میں نہیں جانتا باقی بلّہ کون ہے میں اتنا جانتا ہوں اللہ باقی ہے تو ایک ان کے مرید مرید باسفا مجدی صاحب کے پاس آئے اور فرمایا باقی بلّہ نہیں ہوں فرمایا بڑے بزرگ اور مرید صاحب کی بھی کوئی کرامت وہاں ظاہر ہوئی کہ زمین تھوڑی سی ہلی فتح رحیمیہ میں لکھا ہے مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المان میں یہ واقعہ زمین تھوڑی سی ہلی تو مجرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسواک اٹھایا اور یوں مارا اور میں ٹھہر گیا سکون پذیر ہو گئی اس کے بعد مجد صاحب کا جو ملفوظ ہے وہ مجھے نقل کرنا ہے یہ واقعہ تو مجد صاحب نے فرمایا تیری ایسی سو کرامتوں کے مقابلے میں میرے مسواک کی سنت جو میرے نبی کی سنت ہے ہزاروں درجہ افضل ہے قرآن اور نبی کی سنت یہ انسان کو جو بناتی ہے نا اس کے دل کو جو کھولتی ہے اس کا دل جو مجلہ اور منور ہو جاتا ہے حضرت عمر کو ایمان کی طرف لے جانے والا کون ہے یہی تو قرآن ہے وہ تو بہن بہنوئی کو مار رہے تھے اور اسی درمیان کہا گیا کہ لاؤ کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو اور لایا گیا اس کو جو رکھا ہے تو کیا فرمایا ما انزلنا پا مانز لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى یہی تو آیات ہیں جو صفات رب ہیں اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے نبی کی خدمت میں لے چلو آخر آپ کو ایمان پر لے جانے والا کون ہے یہی قرآن ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ لو انزلنا حاضل قرآن اللہ جبل لڑائی تاشیان مسفت دیا بن خشت اللہ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو اللہ کی خصیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے شاہ صاحب فرماتے اس کا نظارہ اگر تم کو دیکھنا ہو اس آیت کا کہ ہمیں تو کہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ پر اترا اور ریزہ ریزہ ہو گیا فرمایا اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو کفر کے پہاڑوں کو دیکھ لو عمر کو اور ان لوگوں کو جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت تھے لیکن خلیت اللہ سے ایسے ریزا ریزا ہو گئے کہ جھکے جا رہے ہیں اور نبی کے سامنے روتے جا رہے ہیں قرآن ہی ہے آج جو ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا وہ اسی لیے کہ قرآن حدیث چھوڑ دیا ہم نے کوئی یہود کو بدنام کر رہا ہے نہ کوئی ہندو کو بدنام کر رہا ہے نہ کوئی اس کو بدنام کر رہا ہے نہ کوئی اس کو بدنام کر رہا ہے ان لوگوں نے ہمیں ایسا کر دیا نہیں ان لوگوں نے ہم کو ایسا کر دیا نہیں میں پوچھتا ہوں ہمارے وہاں شراب کا دور چل رہا ہے جوان شراب پی رہے ہیں اس میں یہودیوں کی کیا سازش ہو گئی یہ کوئی یہودیوں کی سازش ہے ہمارے جوان جوا کھیل رہے ہیں یہودیوں کی سازش ہے زنا میں مبتلا ہے شراب میں مبتلا ہے بدیانتی میں مبتلا ہے حرام کا مال کھانے میں مبتلا ہے ناچنے میں مبتلا ہے شادیوں میں وہ ناچی جا رہی ہے کہ غیر مسلم بھی وہ کام نہیں کر رہا اس میں یہودیوں کی کون سی زیادہ گئی یہ حالات تو ہمارے لائے ہوئے چاہے جو بھی ہم پر ظلم کر رہا ہو لیکن ظالم کو لانے والے ہمیں امال حکم امال حکم تمہارے اعمال ہی تمہارے امیر جیسے تمہارے امال ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے تو قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ ہمیں اس کتاب سے وابستہ ہونا چاہیے اسے بہت جڑنا چاہیے بہت جڑنا چاہیے اس کو حفظ میں لائیں اس کو صحیح پڑھیں اس کو تجویز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اس پر عمل کریں اس کو زندگی میں اتاریں یا آپ کے وہاں اتنے سارے علماء ہیں ان کی خدمت میں آئیں آپ ان کو محبت سے لذاذت سے کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھاؤ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن کیا چاہ رہا ہے ہم سے میرے نبی علیہ السلام مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں ان علماء کے پاس ہم بیٹھے ان شاء اللہ تعالی قرآن مقدس کا بہت فائدہ ہوگا اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا کسی زمانے میں ہمارے گھروں سے قرآن کی سدائیں آتی تھی صبح میں اب دیکھو کوئی سدا نہیں آ رہی کوئی سدا نہیں آ رہی ہے پڑھنے والے ہی قرآن کے ختم ہو گئے گھروں سے جو آوازیں قرآن کی نکلتی تھی اس زمانے میں اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے وہ قرآن کی برکتیں تھیں ہمارے حضرت نے ابھی سفر میں ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھیں علوم جب آتے ہیں تو علم دعوت دیتا ہے عمل کو اور جب عمل نہیں آتا تو پھر علم اس کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے پھر وہ علم اس کو تباہ کرتا ہے اس کو برباد کرتا ہے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو واقعے قرآن سے متعلق لکھے میں بس اسی کو سنا دوں ویسے بھی تابر الرحم جلدی سونے ہے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقالات عثمانی میں ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ میں جب رنگون میں تھا اور مدرسے راندیل یا رنگون مشہور مدرسہ آج بھی ہے وہاں میں اس مدرسے میں مدرس تھا رضمان ظفر احمد صاحب عثمانی وہاں پر آنے گئے تھے حضرت مولانا صد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آنے گئے کبار اکابر وہاں گئے تھے پرانے تو رضمان ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پڑھانے گیا تھا اس وقت ایک صاحب اپنی چار سالہ بچی کو لے کر آئے تھے وہاں اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میری یہ بچی پیدائشی حافظ قرآن ہے یعنی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی مولانا فرماتے ہیں کہ میں کئی مجلسوں میں رہا جہاں جہاں اس بچی کا امتحان لیا گیا اور بچی کو ایک آیت پوچھی جاتی تھی وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور اس طرح پڑھتی تھی فرواتے کے ساتھ کہ رکو دو رکو تین رکو چار رکو اور ایک آیت پڑھو اور وہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور پھر وہ آیت نمبر بھی رکو نمبر بھی بولتی جاتی تھی چار سال کی بچی فرمایا بارہ مجلسوں میں اس کا امتحان لیا گیا میں بارہ جگہوں پر حاضر تھا حضرت فرماتے ہیں اچھا وہ باپ جو ہے اس پر پیسے کماتا تھا وہ بچی کو اس طرح لے جاتا تھا امتحان لیا جاتا پھر پیسے کماتا تھا مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں آخری مجلس میں میں نے یوں کہا کہ اس بچی سے پیسے نہ کما یہ بچی بہت جلد مر جائے گی حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے ہی سال اس بچی کی موت ہو گئی یعنی پانچ سال کی عمر میں اب حضرت کا تجزیہ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ اس کے باپ کو اللہ نے اعجاز دیا تھا ایک کرامت دی تھی اس کے گھر میں کہ اس کی بچی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی اس پر اس کی پیشانی شکر سے لبریز ہونی چاہیے تھی لیکن اس پر اس نے دنیا کمانا شروع کیا تو اللہ نے اس کو نعمت سے محروم کر دیا اب حضرت ایک سوال کرتے ہیں وہاں ہم مولویوں کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ہم مولوی لوگ تنخواہ لیتے ہیں ہم بھی پڑھاتے ہیں تو قرآن پڑھانے پر ہم تنخواہ لے رہے ہیں تو ہم بھی تو لے ہی رہے ہیں اس کے بدلے میں حضرت نے فرمایا کہ وہ تو ہم براہ راست اپنی محنت پر لے رہے ہیں یہاں ہماری محنت لگ رہی ہے وہاں باپ کی کوئی محنت نہیں تھی وہ تو من جانب اللہ تعالی ایک عطیہ تھا لیکن اس عطیے کو حصول دنیا کا ذریعہ بنایا بجائے شکر کا سجدہ کرنے کے تو اللہ نے دولت سے محروم کر دیا اس کے ذیل میں مقالات عثمانی میں حضرت فرماتے ہیں اللہ نے جس کو قرآن دیا اور اس نے اس نعمت کی ناقدری کر کے شکر ادا نہیں کیا تو حق تعالیٰ اس سے بھی نعمت کو اسی طرح چھین لے گا اور دوسرا واقعہ لکھا فرمایا میں نے اپنے مامو جان حضرت عبدستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ حضرت نانوتری رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا اس کی موت ہو گئی اور انتقال کے بعد حضرت نانوتری نے خواب میں دیکھا اور وہ جنت میں ٹہر رہا ہے جنت میں گھوم رہا ہے تو حضرت نانوتری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا لالا جی یہاں کہاں یہ تو ہماری جگہ وہاں کی زبان میں کہا لالا جی یہاں کہاں یہ تو ہماری جگہ یعنی جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے فرمایا مولانا تم جو صبح کو اٹھ کر روزانہ قرآن پڑھتے تھے تو میرے دل پر نستر کی طرح چپتا تھا پڑوس میں ہی تھے فرمایا میں روزانہ سوچتا تھا کہ تمہارے پاس آ کر کے اس قرآن کو ماننے والا بنوں لیکن میرا سماج مجھ کو اجازت نہیں دیتا تھا جب میری بیماری کی ابتدا ہوئی تو میری بیماری تو مہینہ قریب چلی لیکن جیسے ہی ابتدا ہوئی اور اسی دن جن صبح کو پڑھ رہے تھے اس موقع پر میری آنکھ لگی اور کوئی داری والے ساتھ نے یوں کہا کہ قاسم صحیح ہے تو میں نے اتنے ہی اپنے دل میں کہہ دیا کہ میں قاسم کے رب کو مانتا ہوں قاسم جس رب کو مان رہا ہے میں اس رب کو مان رہا ہوں اور قاسم جس کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ کتاب میری سچی کتاب ہے اور میں قاسم کے مذہب کو مان رہا ہوں فرمایا حضرت یہ میرے جملے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو ایمان کہا جاتا ہے لیکن میرے رب نے مجھ کو یوں کہا کہ وہی تیرا ایمان تھا اسی کی بدولت میں تجھے جنت سے بھیج رہا ہوں یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان کرتا ہے اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے بیان فرمایا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے تو اس کو اس پر بیان فرمایا ہے کہ صحبت کا اثر صحبت کا اثر حضرت نانوتری کی صحبت لگ گئی پڑوس میں ہی تھا صحبت کا اثر اور صحبت بڑی چیز ہے دیکھو کسی دلال کے پاس بیٹھو آج کل تو دلال بہت نکلے جہاں زمین کورے تو ایک دلال نہیں آتا وہ بھی دلال اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھو زیادہ نہیں وہ تذکرہ کرے گا کل مکان بیچا دو لاکھ ملے پرسوں زمین بیچی پانچ لاکھ ملے سو فلاں بیچا ایک لاکھ ملے آدھے گھنٹے میں آپ یہ نیت لے کر اٹھو گے کل سے میں بھی دلال بنوں گا یہ راستہ اچھا ہے جلدی مالدار بننے کا صحبت کا اثر اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں صحبت متصر رفتہ تو وہ تبیا تو متصر ریپتوں و اخلاق متعدیت صحبت و متصر صحبت اپنا تصرف کر کے رہتی ہے اچھی صحبت اچھائی لائے گی بری صحبت برائی لائے گی آج جو ہمارے بچوں میں دگارے نا وہ بری صحبتوں کی وجہ سے اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے کے انہوں نے اسکول کا ایک اچھا نظام قائم کیا میں جگہ جگہ تمہاری اسکول اور اس مدرسے کی تعلیم کا میں حوالہ دیتا ہوں میں کوسمبا گیا تو میں وہاں بھی کہا مسلم ترقیوں کا ہونا اسلامی اسکول نہیں ہے اسلامی طرز پر تعلیم دینا یہ اسلامی اسکول ہے مسلم ٹرسٹی تو ہر جگہ ہے لیکن وہاں ناگزان ہو رہا ہے فوش ہو رہا ہے خود بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور لوٹنے والے اس کے پڑھانے والے ٹیچر کے اس کو اسلامی اسکول نہیں کہتے اسلامی نظام کے طرز پر سلیبس جو بھی ہو دنیا کا لیکن تربیت میرے آقا کی ہو اس کو کہا جاتا ہے تو صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اور طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے وہ طبیعت متصر مختصر بہت سارے طلبہ اپنے اساتذہ کی نقالی کرتے ہیں اپنے شیخ کی نقالی کرتے ہیں کہ میرا شیخ ایسے بولتا ہے ایسے چلتا ہے ایسے بیٹھتا ہے اب طبیعت میں چوری کی عادت ہے بل اخلاق و متعدد اور اخلاق میں تعدی کی صفت ہے یعنی اخلاق ایک سے دوسرے میں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد اچھی بنے ہم اچھے اخلاق پر آئیں اچھی دینداری پر آئیں میں نے جگہ جگہ ایک واقعہ سنایا کرناٹکا کا واقعہ ہے قریب زمانے کا واقعہ ہے چھ سات نوجوان کسی ہوٹل میں گئے عیاشی کے لیے اور ہوٹل والے سے کہا کہ بھائی کوئی لڑکی لاؤ ہم تو آئی عیاشی کے لیے تو اس نے البم دیا کہ اس میں پسند کرو چوائس کرو اس میں پھر جو چوائس کرو گے اس کے مطابق بھاؤ لگے گا وہ نوجوان دیکھتے رہے دیکھتے رہے ایک نوجوان نے جب یوں تصویر دیکھی تو یوں کھڑا ہو گیا اس پر سخت تاری ہو گیا خاموش بالکل بہت دیر تک تو دوستوں نے اس کو چھیڑا کیا مذاق کرنے مستی کرنے آئے تو تو بالکل جو بھی بن گیا کیا ہو گیا تجھے تو وہ رونے لگا اس کو کرسی پر بٹھا دیا اس کو بہت دیر تک رونا آتا رہا بعد میں اس کو پانی پلایا اور جب وہ خاموش ہوا پوچھا کیا ہوا تجھے کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا جب ہم فوٹو دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک سفے پر پہنچے تو وہاں پر میری بہن کی بھی تصویر تھی اللہ کے گھر میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نام نہیں لیتا یہ کس دلی کا واقعہ کہا میری بہن کی تصویر تھی کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹیں گے تو یقیناً ہمارے گھر کی عزتیں لوٹی جائیں اس لیے ہمارے بچوں میں اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان مدارس سے مدارس سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں مدارس میں وہ تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے نبی کی اللہ کے رسول کی رسول کیسے تھے ان کی زندگی کیسی تھی وہ چلتے تھے کیسے وہ معاف کیسے کرتے تھے وہ درگزر کیسے کرتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیمات دی جاتی ہے اس لیے مدارس بہت بڑا احسان ہے ہمارے پاس ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا احسان آپ ان ممالک میں چلے جائیں جن ممالک میں مکاتب کا نظام نہیں ہے ممالک تو چھوڑو ہمارے ہندوستان کے چند اسٹیٹوں میں چلے جاؤ جہاں مدارس اور مکاطب کا نظام نہیں ہے وہاں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی گریجویٹی تعلیم تو بہت اونچی ہے لیکن دینی اعتبار سے انہیں قرآن پڑھتے بھی نہیں آتا اس لیے اللہ کا فضل کرم ہے ہمارے علاقے پر مکاتب کی ایک جال بچھی ہوئی ہے مدارس کی ایک جال بچھی ہوئی ہے اور الحمدللہ اب تو مدارس نہیں مکات ہی میں حز قرآن کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر دیہات میں شروع ہو جائے اس لیے کہ سارے بچے داولوگوں میں نہیں جاتے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر پر رہ کر اسکول کے ساتھ بھی حافظ بننا چاہتے ہیں اور ہماری ذہنیت یہ ہے کہ بے کام نہیں تھے سکے الگ کون ہے کہ بے کام نہیں تھے سکے اسکول نے مدر تو تھے سکے یہ غلط سوچ ہے ہماری ہو سکتا ہے فورن میں آپ چلے جائیں بچے وہاں اسکول بھی جا رہے ہیں حافظ بھی ہو رہے ہیں بچے اسکول بھی جا رہے ہیں عالم بھی بن رہے ہیں ارے بچے چھوڑو میں لیسٹر کی آپ کو مثال دوں لیسٹر کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا ہے مولانا ریاض الحق صاحب نے پانچ سالہ کورس ہے جس میں بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے لوگ شام کو سات بجے سے رات گیارہ بجے تک پڑھنے آتے ہیں اور پانچ سال میں وہ عالم قرآن عالم قرآن بن رہے ہیں اور عالم حدیث بن رہے ہیں لیجیے اس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وہ عالم بن رہے آپ نے نہیں سنا وہ ڈاکٹر کا مکان جو جل گیا تھا تیسرے سال لیسٹر کے اندر کسی نے غلطی سے ان کے مکان میں بم ڈال دیا اور اس غریب کا مکان جل گیا وہ ڈیوٹی پر تھے اور ان کے تین بچے تھے اور ان کی بیوی اس گھر کے اندر تھی اور اتنے دھوئے نکلے کہ وہ اندر سے نکل نہیں پائے اور اسی میں وہ جل کر کے مل گئے وہ لیسٹر آئے تھے اپنی ڈیوٹی چینج کرا کر لندن سے اس لیے کہ میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا اور وہ رہنے والے تھے کون کسی ملک کے اور وہاں لادینی اور بے دینی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی پڑھوں گا میری اولاد بھی پڑے گی میری بیوی بھی پڑھے گی اور ہم جا کر کے اپنے علاقے میں دین پھیلائیں گے لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ ڈیوٹی پر تھے اور تینوں بچے اور عورت شہید ہو گئے ابھی دو سال ہوئے تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے یہ فتنوں کا دور ہے اس فتنے کے دور میں خود بھی قرآن سے جڑو اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑو احادیث مبارکہ سے جوڑو اور قرآن اور حدیث سے جوڑنے کے لیے علماء کی صحبت ضروری ہے حضرات علماء کی صحبت میں بیٹھو ان کی باتیں سنو ان کی ان کی باتیں کان میں پڑتی رہے گی ایک ایک قطرہ گرتا ہے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے قرآن اور حدیث کی باتیں علماء کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں پڑے گی انشاءاللہ ہمارے سب قلوب میں بھی سوراخ ہو جائے گا اور دعوت و تبلیغ میں لگو اللہ کے دین کو لے کر کے چلو اپنی زندگیوں کو آباد کرو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن ہونے والے بچے کو اللہ کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے اور بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا بچہ یہ دو سال پہلے میں جب رمضان میں آتا تھا تب سے یہ میرے پیچھے پڑا تھا کہ مذہ مطلب وہ حافظ تھے جب وقت میں آؤ گے تو میں نے کہا تو جلدی حافظ بن جا تو اس کو میں ڈانٹتا بھی رہا میرے پاس آتا رہتا تھا میں اس کو ڈانٹتا بھی رہا کہ تو جلدی حافظ بن جا تو بدھا ہو جائے گا اس کو میں کہتا تھا کہ تو بدھا ہو گیا ابھی تک حافظ نہیں ہو رہا بہرحال اس کو میں ڈانٹتا رہا ڈانٹتا رہا اب اس نے وہ وعدہ مجھے یاد دلایا حالانکہ اس سے پہلے کرے غلام صاحب بھی آئے تھے کہ جو کچھ رات کا پروگرام شادی سے متعلق ہو پھر ہمارے قاری خالد صاحب بھی آئے تھے ہمارے حاجی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے بہت پیاری موت ان کی آئی قابل رش کو موت ہے ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے کیسی مبارک موت تھی وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے ہو گئے تو اس وقت قاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ کچھ دن لیکن موقع ملا نہیں کچھ ٹائم نہیں ملا اب اس نے وعدہ یاد دلایا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا میں نے کہا یہ حد تو ویسے بھی ضروری ہے ورنہ منافع عملی ہو جائیں گے تو بہرحال یہ دن خالی تھا تو میں نے کہا اچھی بات ہے چلو میں آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے آپ سبھی کو قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے اہل علم کی بہت قدر کریں دیکھیں آپ کے وہاں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو لوگ ان پر رشک کرتے ہیں ان کی قدر کریں حضرت مولانا اسماعیل صاحب مولانا فاروق صاحب قاری قاری صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء آپ کے وہاں ہیں بھائی ان لوگوں کی قدر کریں حق تعالی شان ہوں ہم تمام کو اہل علم کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اہل علم کی قدر نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہالت اور گمراہی پھیلے گی یہی حال ہوگا اور جہالت اور اس وقت جو حکومت کے حالات چل رہے ہیں ہم اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں نہیں یہ ہر چار دن کے بعد ایک نیا بیان ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ کسی اور چیز کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہی ذہن میں پرتے پرتے پرتے پرتے اسلام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے ایسے وقت میں ہمیں خود بھی قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بھی قرآن سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو دھرمان ترم کا مسئلہ چلا اور جس کے اندر یہ مسائل ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھ کر جس نے پڑھا ہوگا خدا پاک کی قسم اس کا گوشت اتار کر کھیما بنا دے لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا کیوں اس لیے کہ قرآن سمجھ کر اس نے پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے مجھے کیا ملے گا اس کے بعد مسا علیہ سلاد والسلام کے دور میں کانوں سے بہرا آنکھوں سے اندھا زبان سے گونگا ہاں، انگلیوں کے اندر بھی پٹ کی بیماری سب ہاں۔ معذور اس نے رحم صاحب علیہ السلۃ علیہ السلام سے کہا آپ کوہتور پر رب تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے ہیں منبہات ابن حجر میں ابن حجر نے اس کو نقل کیا اب جا رہے ہیں ذرا پوچھ لینا کہ میرا تو کوئی کام کا ہے نہیں سب ہاں۔ معذور معذور معذور تو اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا یعنی نہ میرے کان کام کر رہے ہیں نہ میری آنکھ کام کر رہی ہے نہ میرے ہاتھ پاؤں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اللہ اکبر حضرت موسا نے پوچھا تو حضرت موسا علیہ السلام کو رب کریم نے جواب دیا کہ جہنمیوں کا پیپ جہاں بہے گا اور مجھے اس کو بند کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میرے اس بندے کو کہہ دینا کہ وہاں میں تجھے دانت بناؤں گا یعنی تج سے روکوں گا پیپ اور خون جواب بڑا سخت تھا اللہ کا موسا علیہ السلام تشریف لائے اس نے پوچھا کیا ہوا میرا حضرت جواب دینے سے تھوڑے آگے پیچھے ہوئے کہ دل اس کا ٹوٹ جائے گا اگر یہ کہوں گا تو جو بھی ہو آپ بتا دیجیے اللہ نے یہ جواب دیا تو وہ اچھلنے لگا کودنے لگا اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا اللہ کا شکر ادا کیا الحمد مجھے الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے ساتویں آسمان پر دی تو اس معذور کو یاد کر لیا اب حضرت موسا نے فرمایا کہ تو تجھے تو یہ مسئلہ ہے اور تو اچھل رہا ہے کود رہا ہے فرمایا اللہ مجھے کسی کام میں بھی تو لے گا یہ اللہ کا شکر ہے کسی کام میں بھی تو لے گا اس پر اللہ کا شکر ہے حق تعالیٰ نے اسی وقت موسا پر وہی اتاری اور فرمایا موسا کہہ دے میرے بندے سے کہہ دے میرے بندے سے کہ جب تو میری نعمت پر اتنا خوش ہوا ہے یہ نعمت نہیں ہے لیکن میرے اس بات پر اتنا خوش ہوا ہے تو میں اسی خوشی کی بدولت میں تجھے جنت الفردوس عطا کر چکا تو بھائی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں یہ مدارس مکاتی بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے ہے ضرور شریف اللہ لیجیے الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ ہم گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم کو سوروں سے درودر فرما اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کو قبول فرما ان دونوں بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرما ان کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما اللہ ان کی بھی بخشش فرما ان کے والدین کی بھی بخشش فرما ان کے اقارب رشتہ داروں کی بھی بخشش فرما اللہ ان کے اساتذہ کی بھی بخشش فرما اللہ ہماری بھی بخشش فرما اللہ تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما تجھے تیرے صفت رحمت کا واسطہ ہے رحم فرما تجھے تیری صفت کرم کا واسطہ ہے کرم فرما اللہ عالمین ہم تو اجرے ہوئے قلوب والے ہیں اللہ ہمارے قلوب اجر چکے ہیں روشنی کا تار ذرہ برابر نظر نہیں آتا ہے اللہ آپ کی محبتوں سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں میرے اللہ دنیا کی محبتیں کود کود کر آ چکی ہیں آپ کی محبتوں سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں اللہ آپ ہمارے قلوب کو مجلہ فرما دیجیے منور فرما دیجیے اللہ آپ کی محبت سے شرشار فرما دیجیے اللہ ہمیں نمازوں کا سرور عطا فرما ہمیں نمازوں کا سرور عطا فرما ہمیں اللہ ذکر کی مستی نصیب فرما اللہ ہمیں ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما اللہ ہم نے تو کسی تیرے بزرگ سے متعلق سنا کہ جب اس کو ذکر حدادی دیا گیا یعنی لا الہ بیٹھ کر اور اللہ کھڑے ہو کر پھر اللہ ہم نے سنا ہے کہ پوری رات اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے ایک لاکھ مرتبہ تیرا تذکرہ کر گیا فرمایا اللہ تیرا حق ادا نہ کر سکا اللہ ایک وہ محبت تھی اور ایک ہماری محبت ہے کہ سبحان ربی اللہ بولتے بھی تو تو یاد نہیں آتا ہے ہم اجر چکے ہیں اللہ ہم اجڑ چکے ہیں آپ کی محبت عطا فرمائیے آپ کے حبیب کی سچی عقیدت نصیب فرمائیے ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اہل علم کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ علماء کی حفاظت فرما دین کے دائیوں کی حفاظت فرما اللہ عوام خواص کی حفاظت فرما فقر دھکر سے حفاظت فرما بے عزتیوں کے مسائل سے حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما اللہ عالمین ہم تمام کی دلی مرادوں کو جائز سمجھ تمناؤں کو پوری فرما اللہ ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں ہم راستہ بھٹک چکے ہیں اللہ اللہ اگر تو نے ہاتھ نہیں پکڑا تو ہمیں کوئی تیرے تک لانے والا نہیں ہو سکتا ہے آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے ہمیں سراط مستقیم پر ڈال دیجیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مقصرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت سے پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا صالح بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بگڑنے سے چلنے سے حفاظت فرما ضلالت گمراہیوں سے حفاظت فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی باغی بن چکی ہے ان کو اپنے ماں باپ کی اتباع اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین ہمارے ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما اور رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما اللہ دنیا کے فتنوں کو ختم فرما اللہ پوری دنیا فتنوں کا مکان بن چکی ہے اللہ ہم تو سن سن کر تھک چکے اللہ کیسے معصوم بچوں کو مارے جا رہے ہیں اللہ کیسے جوانوں کو سلا کر ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہے اللہ ایسے تو ہم جانور کو بھی نہیں مارتے کیسے بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے میرے مالک کیسے برہوں کے گوشت کو اتارا جا رہا ہے اللہ اللہ پوری دنیا فتنا بن چکی ہے اللہ بس ہو گیا اللہ بس ہو گیا بس ہم سے اب دیکھا نہیں جا رہا ہے اس دنیا کو فتنوں کو ختم فرما کر اے اللہ امن و امان کو قائم فرما دے امن سے مبدل فرما دے اے اللہ ہر طرح کے شرور فتن کو دنیا سے ختم فرما اور سکون کو عام اور تام فرما دے سکون کو عام اور تام فرما دے اے اللہ بے سکونی کو ختم فرما امت کو نبی کی اتباع پر ڈال دے اللہ امت توبہ نہیں کرتی ہم کیا کریں مولا ہم ساری امت کی طرف سے آج بھیک مانگ رہے ہیں تو سب کو معاف فرما دے اللہ سب کو معاف فرما دے ہدایت کی ہوائیں ساری دنیا میں چلا دے ہدایت کی ہوائیں ساری دنیا میں چلا دے ہدایت کی ہوائیں ساری دنیا میں چلا دے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے امینوں کے ساتھ قبول فرما امین رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی بالکری اللہ